السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید پیر کراچی اللہ کے آواز حق کو بلند کیا اور لوگوں کو اس بات کا درد دیا کہ اے کائنات کے باسیوں ہو اگر تم اللہ کی آواز پر نہ خدا کی بات کو اپنا لو گے اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چل نکلو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تمہیں ادا کیا ہے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو گے تو یاد رکھو ساری دنیا کی مخالفتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی اصل عقیدہ جو لوگوں کے ذہنوں میں آپ نے راستے کیا وہ یہی عقیدہ تھا کہ اگر آدمی حق کی راہ کو اختیار کر لے اور پھر اس پر استقامت سے ڈٹ جائے تو دنیا کی کوئی مخالفت ایسے حق کا عقیدہ اپنانے والوں کا کچھ بھی نہیں دلا سکتی لیکن شرط یہ ہے کہ حق اختیار کرتے ہوئے دل میں کوئی تجزب اور ذہن میں کوئی تزلزل نہ ہو اور حق کو اختیار کرنے کے بعد پھر آدمی پامردی چورت ہمت بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات میں ڈٹ آئے قرآن حکیم نے اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا مومن وہ ہے جو اللہ کو ایک مان کر اللہ کو ایک جان کر پھر اس عقیدے پر ڈٹ جاتے ہیں یاد رکھیے کسی چیز کو مان لینا یہ اور بات ہے پھر اس بات کا اظہار کرنا یہ اس سے بھی مختلف بات ہے اور پھر اس اظہار پر ڈٹ جانا یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات کو اختیار کر لیتے اپنا لیتے ہیں لیکن ان کے اندر اس بات کو ظاہر کرنے کی ہمت اور ضرورت نہیں ہوتی اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات کو اپنا لیتے پھر اس کو ظاہر کرنے کی ہمت بھی اپنے اندر پا لیتے لیکن اس پر ڈٹنے کی توفیق انہیں حاصل نہیں ہوتی ہے ایمان اس کا نام ہے کہ آدمی حق کو اختیار کرے اور اختیار کرنے کے بعد دنکے کی چوٹ اس کا اعلان کرے اور اعلان کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائے ایسے آدمی کو مومن کہا جاتا ہے اگر آدمی حق بات کو مانتا ہے اس کا اظہار اور اعلان نہیں کرتا ایسے حق ماننے والے کا حق ماننے سے کوئی فائدہ اور اگر آدمی اعلان کرنے کے بعد اسپائی اختیار کر لیتا ہے اپنے سچے راستے سے ہٹ جاتا ہے ایسے آدمی کا ایمان بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا فائدہ صرف اسی شخص کا ایمان اسے پہنچاتا ہے جو شخص ایمان کو اختیار کر لینے کے بعد اس کا اظہار کرتے ہوئے پھر استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے اگر آدمی سوچے کہ استقامت کی راہ میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے کون سے معلوم ہوگا کہ سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ یا کسی مفاد کا حصول ہوتا ہے یا کسی چیز کا خوف ہوتا ہے یا آدمی ڈر جاتا ہے یا آدمی لالچ میں آ جاتا ہے یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو استقامت کی راہ سے روکتی ہے آدمی ایک بات کو حق جانتے ہوئے حق کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ سمجھتا ہے اس سے میرے مفادات پہ چوٹ پڑے گی اس لیے استقامت کی راہ اختیار نہیں کرتا کہ سمجھتا ہے جو فوائد مجھے حاصل ہو رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے اس لیے استقامت کی راہ اختیار نہیں کرتا کہ وہ جانتا ہے جو منفاتے اور منافع آج اس کے پاس موجود ہے وہ اس سے محروم ہو جائے یا آدمی استقامت کے راستے سے اس لیے ہٹ جاتا ہے کہ وہ ڈر محسوس کرتا ہے خوف محسوس کرتا ہے سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو استقامت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے ایک لالچ ہوتا ہے دوسرا خوف ہوتا ہے اور اللہ کے پاک باز اور نیکوکار بندے وہ ہوتے ہیں جو ایمان کی راہ میں لا لالچ کو رکاوٹ بننے دیتے ہیں نہ خوف کو رکاوٹ بننے دیتے ہیں ان کے نزدیک اللہ کے ماں سوا سے لالچ رکھنا بھی شرک ہے اور اللہ کے سوا ڈرنا بھی شرک ہے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ لا یا ذل من والد ولا یا عز من ہاد اللہ جس کا دوست ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور جس کا اللہ دشمن بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی نقصان کا نام خوف ہے اور فائدے کا نام لالچ ہے مومن دونوں چیزوں سے بلند تر ہوتا ہے نفے سے بھی اور نقصان سے بھی خوف سے بھی اور ترغیب سے بھی تخفیف سے بھی اور تحدید سے بھی ترغیب سے بھی اور تحریر سے بھی اور ایسا ہی شخص اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے قل اللہم مالک الملک توت الملک من ملک وتنزع الملک دل ملک میں منتشا ملز و منتشا و تو دل و منتشا داد کل خیر دلہ اے اللہ ساری کائنات کی بادشاہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے مارے کل ملک تو ہے تو ملک کا مل بچا بسنزول ملک كا مل من بچا تو جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے وہ کو عزل مند بچا وہ تو ضم و منتشا جس کو چاہتا ہے عزت سے ہم کنار کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلیل و خار کر دیتا ہے بے یاد کل خیر تیرے سوا ساری کائنات کی بلائیوں کا مالک اور کوئی بھی نہیں ہے اور اسی عقیدے کا نام ایمان ہے اسی عقیدے کا نام اسلام ہے وہ سخت مومن نہیں ہے جو اللہ کے خلاف کسی کا ڈر اپنے سینے میں رکھے اور خدا کے سوا کسی سے زبے کی امید رکھے مومن نہ نفے کی طرف کو رب کے سوا کسی سے رکھتا ہے نہ نقصان کا خوف اللہ کے سوا کسی سے رکھتا ہے جب یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے عقیدے کی پختگی کے بعد پھر انسان ماں سو اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے پھر اس کو غیر اللہ کی کوئی پرواہ نہیں رہتی پھر وہ استقامت کے درجے پر فائد ہو جاتا ہے اور استقامت کا درجہ کیا درجہ ہے رب قدوس سے اس کا فکر آپ نے مجید میں کیا ہے ان کو قالوا رب اللہ ثم استقاموا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کر لیتے ہیں دس الگ زلوں والے ہی اللہ کے فرشتے رب کی دشاس سے لے کر ان پہ ضابر ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ کا بلا کر شروع بل جنت قلتی کم تم تو وہ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو ہم تیرے پاس اللہ کی جنت کی خوشخبریاں لے کے آئے ہیں یہ خوشخبریاں عام انسان کو نہیں ملتی یہ خوشخبریاں ملتی ہیں تو صرف ایمان کے بعد استقامت اختیار کرنے والے بندے کو ملتی ہے اور بھائی اور دوستوں آج باوجود اس کے میری طبیعت بے انتہا خراب تھی میں روز روز کے جلسوں اور خبروں نے مجھے کے رکھ دیا ہے جس کو کہتے ہیں کمر توڑ دی ہے وہ حال ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ آج کہ شاید اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے اس مسجد میں یہ آخری خطبہ جمع اس لحاظ سے میں نے کہا کہ آپ اجلاس کو آج آخری دفعے یہاں بات کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے بیس سال کی تبلیغ کا خلاصہ بیان کر دوں یاد رکھیے گا ساری گپت ہوئے ساری تبلیغ سارے جمعے کے خطبات سارے دل سے سارے دل ساری تقریریں ان کا ماں حاصل یہ ہے کہ انسان ایمان کی راہ کو اختیار کر کے استقامت کو اختیار کرے اور استقامت لوگ ہے معافی اللہ کے بے نیاز ہو جانے کا معافی اللہ کے اندر محلے دار بھی ہے شاہوکار بھی ہے کرنے دار بھی ہے اقتدار والے بھی ہے اختیار والے بھی ہے دین والے بھی ہے دنیا والے بھی ہے دین بھی ہے فقیر بھی ہے کاروبار بھی ہے دولت و مان بھی ہے ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے بندہ ایک بندے کو اپنا بندہ بنا لے اس کو استقامت کہتے ہیں کیا ہے استقامت کاروبار چل رہا ہے فیکٹری چل رہی ہے کھیت گاہے جا رہے ہیں غیر اللہ ہوتا ہے پر غیر اللہ صرف قبروں والے نہیں ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو ڈرانے والی یا انسان کو لالچ دینے والی ہو غیر اللہ آتا ہے خیال فیکٹری چھوٹی ہے ایک مشین اور لگ جائے آمدن چار گنا ہو جائے گی آج ایک ہزار روپیہ مہینہ آمدن ہے اگر لاکھ روپے کی ایک اور مشین لگ جائے تو دس ہزار روپئے مہینے آمدن ہو جائے گی مثال ہے کسی کا قیاس کر لو بڑی چل رہی چیز چھوٹی سے چھوٹی انسان اپنی زمین کی کاشت کر رہا ہے سوچتا ہے اگر ایک بڑا ٹریکٹر اور آ جائے تو زمین کی آمدن میں اضافہ ہو جائے انسان کرائے کے مکان میں رہتا ہے سوچتا ہے اگر دو لاکھ روپیہ اور ہو جائے تو مکان اپنا ہو جائے گا انسان دکان کرتا ہے دس لاکھ روپے سے کاروبار شروع کر رکھا ہے سوچتا ہے اگر بیس لاکھ روپیہ اور مل جائے تو کاروبار دس گنا ہو جائے گا انسان بائی سیکل موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں سوچتا ہے اگر گاڑی آ جائے گی تو عزت میں اضافہ ہو جائے گا وسائل اپنے پاس نہیں ہے ہے اگر بینک سے قرضہ لے لوں اگر کسی سے سود پر ٹریکٹر لے لوں اگر کسی سے سود کی بنیاد پر مارک کروا لوں اور مشین منگوا لوں دس فیصدی دینا پڑے گا پچاس فیصدی کرا لوں گا لالچ چھوڑ کر شیبان کے راستے پر چل کر لالچ میں حلال کو حرام میں تبدیل کر لیا اس آدمی نے استقامت کی راہ کو اختیار نہیں کیا ہے استقامت کی راہ کیا ہے کھانے کچھ نہیں محنت کر کے کماتا ہے مشکل سے اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہے پڑھا لکھا ہے یا کاروباری ہے جانتا ہے لاکھ روپے ہو جائے میرے حالات کھل جائیں گے لیکن لاکھ روپیہ پاس موجود بچے بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں وہاں پر ہوتی ہے اور ہم سے لاکھ روپیہ سود کا لے لو استقامت کس کو کہتے ہیں بند کالو رب اللہ سا اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے پاؤں کی لوگ آگے کر دیتا ہے کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان دینے والا سمجھتا یاد رکھنا بات لوگ سمجھتے دے صرف صرف خبروں کی پوجا کرنے صرف ہے یہ بھی صرف ہے کہ اس نے رب کے حلال کو کافی نہیں سمجھا لالچ میں آ کے غیر اللہ کی طرف چلا گیا اللہ نے سود سے روکا غیر اللہ نے سود کی اجازت غیر اللہ کو سمجھا اس نے رب کو نہ کوئی نقصان کا مالک رب کو کوئی نقصان کا مالک سمجھتا تو غیر اللہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھوکا مر جائے ارچ والے کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے بھوکا مر جانا گوارا اولاد کو حرام کھانا کھلانا گوارا نہیں ہے اس کا نام اس چاہیے عقیدہ درست رکھو نہ لالچ کرائے نہ لالچ بہکائے نہ ڈر راستے سے ہٹائے تو ہی اس کا نام ہے لالچ میں پھسل جائے تب بھی توحید نہیں اور ڈر سے پگھل جائے تب بھی توحید خیر اللہ سے میرے ہاں۔ اختیار کیا ہے ڈرتا ہے لوگ کہیں گے ابھی ہو گیا ہے کس سے ڈرتے ہو مخشوری اس والے نے کہا کائنات سے نہ ڈرو رب کائنات سے ڈرو کائنات والے کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے والے مسلمانوں یاد رکھو استقامت کا معنی بڑا ہر چیز میں نہ خوف نہ لالچ نہ ڈر کر اللہ کے دین کو چھوڑو نہ لالچ ملا کے اللہ کے دین کو چھوڑو کوئی بات نہیں اور جو رب کے لیے بھوکا مرنے کو تیار ہو جاتا ہے رب اسے بھوکا مرنے دیتا پھر عرش والا اسے بھوکا نہیں مرنے کیوں کہ اللہ وہ ہے اللہ دل ملک کا منتشا ہو اللہ کی قسم ہے اصل بات یہ ہے ہم نے اللہ کی سفتوں کو سمجھائی دی ہم نے اللہ سمجھا صرف عبادت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرتے ماتھا دیکھتے یہ اللہ ہمیں نہیں پتا عطا کرنے والا بھی اللہ چھیننے والا بھی اللہ اور دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی سننے والا بھی اللہ اور پکار کو پہنچنے والا بھی ہمیں یہ معلوم ہے یہ ہمیں اللہ کی قسطوں کا ہی رکھیں آج لوگوں کو یہی پتا ہے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ مسجد میں جاتے اس کے میں بتا دیتے ہیں بس باقی نفع بینکوں کے پاس ہے نقصان حکومت کے پاس ہے اللہ کہا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ سے ہمیں آشنا کیا ہے وہ کون ہے پیسہ ولا بنا تھا ولا یتھا دل چند زمین کل جد دینے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں لینے والا بھی تیرے سوا یہ اللہ ہے نبی کا بچپن میں کسیوں میں بھی پڑھا مشہور وہ گیا نبی پاک سوئے ہوئے ایک کافر آیا آپ کی درخت سے لٹکی ہوئی تلوار کو اٹھایا اس کو میں سے کے باہر نکالا اور سوئے ہوئے نبی کی گردن پہ رکھ نبی کی آنکھ کھل گئی کا ارادہ لے کے آیا کے گولی ملی من یون کے دو کبھی آج اتنی موت کری صرف دباؤ کا فاصلہ باقی گردن پہ رکھی شارن پہ رکھی تلوار دے من یقین کا ملی آج اے محمد تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا اللہ استقامت کا معنی کمانا سب نے جب تک امتحان دور ہے تب تک ہم مسلمان ہیں جب امتحان کا کوئی بھی اسلام باقی اور امتحان کئی قسم کے والا نب لو من نقم دشا ہے الخوف الخو جو ہے ونقسم من الاموال والانفس والثمرات اللہ کہتے ہیں امتحان جانوں کے مالوں کے رزق کے اولاد کے کاروبار کے ہم نے کوئی پتہ ہی نہیں کہ امتحان کس کو لیتے تھوڑا سا امتحان آیا ہمارے پیروں میں دردش آ جاتی ہے رزق کی مار ہم برداشت نہیں کرتے کاروبار کی مار ہم برداشت نہیں کرتے وقت کی مار ہم برداشت نہیں کرتے کسی طاقتور کی للکار ہم برداشت نہیں کرتے کسی سنسان کی پھنکار ہم برداشت نہیں کرتے پھر ہم مسلمان ہیں یہ نہیں استقامت سفاوت مانیاسی تھا کون ہے جو بچائے گا جتنی قریب موت دیکھ کر بھی رحمت کائنات کے لگوں کو مسکراہ تیرے ہاتھ میں موت نہیں ہے موت عرش والے کے پاس ہے وہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے گزند پہنچا سکتی نبی اللہ کا نام لیا کافر پہ لرزہ تاری ہوا تلوار ڈر کے بارے چھوٹ کے دور گر گئی نبی جلدی سے اٹھ کے تلوار پکڑ لیتے ہیں اب وہ نیچے ہے اور نبی اوپر ہے پہلے نبی کے گلے پہ تلوار رکھی ہوئی اب مارنے والے کے گلے پہ تلوار رکھی ہوئی کہا اب تم بتلاؤ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا مجھے دیکھا کیا لگا تو مجھ کو معاف کر دے کہا نہیں تجھ کو بھی میرا رب ہی بچا سکتا ہے تو عید کا درخت نہ نفع میں کوئی نہ نقصان میں کوئی بے ریاض ہو جائے ماسو اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ ایک مان کر پھر جائے دعوت کرے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ اور اللہ سنتوں والا اللہ رب کے بلے میں تو عید کے سوا ہے کیا یہ اللہ بج کیا جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد جو پکڑے محمد چھڑا کوئی نہیں سکتا کیا کہتے ہو اللہ العزت بروز موت قدر اللہ حق کا قدرے اور ظالموں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں ہے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی بیٹے کے لیے دولے تھا رزق کے لیے داتا تھا بیماری کے لیے پاک پکڑ اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے وہ نظام الدین کی درگاہ جہاں ریاض آتے بھی جاتے انہیں آگے باندھے ہیں کو پورا نظام الدین اولیا کرے رزق علی حجویری دے بیٹے دونوں دے بیماریاں گنج شکر دور کرے پھر اللہ کے پاس کیا ہے سوچو تو صحیح سود بینک نے نفا حکومت پہنچائے اللہ کے پاس کیا ہے آج لوگوں ہماری بے دینی بے راہ روی اور حق سے دوری کا سبب یہ ہے کہ ماں قدر اللہ حق کا قدر ہے ہم نے رب کی حقیقت کو جانا ہی ہمیں پتہ ہی اللہ کہتے اللہ کون ہے کون ہے اللہ امن یجیب المسترہ و ك سوا و یجالو کم ہولا ہوگلا ہو اللہ اللہ وہ ہے جو روپ کی تاریخی میں کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سن کر اسے چھپا دے دیتا ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے کا سما یو بیوی آپس میں ملتے ہیں جسم ایک ناپاک کچرا نکلتا ہے اللہ اس سے خوبصورت شکل بنا دیتا ہے اللہ وہ ہے اللہ کون ہے امن یا دین تین بات بڑے اول بار لوگ سمندروں میں سڑکوں کے بغیر چلتے ہیں اللہ وہ ہے جو منزل پر پہنچا دیتا ہے اللہ کون ہے اللہ کون ہے لوگوں نے سمجھا جانا ہی نہیں اللہ تیری قدرت اپنے قربان کہو اور اپنے ہاتھوں سے تیس کو مٹی میں ملا کے مٹی کر دیتے ہو اللہ وہ ہے انی کن تو من بھی اللہ وہ ہے جو قوم سے ناراض ہو کر بھاگنے والے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں چھپا کر مچھلی کو کشتی بنا دیتا ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے وہ یو نو بار بہت انی مسلی سرو ہم راہمین اس تیو کو جس کو گھر والے بھی چھوڑ جاتے ہیں اللہ وہ ہے جو اس کو گھر والے بھی دیتا ہے جتنا مال چھینا گیا ہے اس سے دگنا عطا بھی کر دیتا ہے اور شفا بھی اس طرح دیتا ہے گویا بیماری لگی ہی رہی ہے اللہ کو جانے ہی ہے اللہ وہ ہے جو محمد کے کمزور ساتھی ہو صلی اللہ ہو ارے یونیسی کو ان یونس آ رہے ہی گم منصوب آئے تھا اللہ ہے کہ محمد کے کمزور ساتھی جب دشمنوں کی دہشت سے کر جاتے ہیں اللہ ہواؤں کو چلا کر ان کو نیند میں لا کر ان کے دلوں پر مرم رکھ کے ان کی مدد کے لیے آسمان سے اس کی قیادت میں فرشتے ارسال فرما دیتا ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے چاروں طرف سے مدینہ دشمنوں سے گرا ہوا تم من کم من نس والا ملکم اور پھر پار کر لو الم ریحم و جوہ اللہ وہ ہے چاروں طرف سے گرے ہوئے مدینے کو دشمنوں سے بچا کر مومنوں کو سلا کر اکیلا ہی دشمنوں کو مار کے بلا دیتا ہے اللہ وہ ہے کا کرنا تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے اگر اللہ کو پہچانا ہوتا تو رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہے آج سب کچھ رہ گیا ہے استقامت نہیں رہی مگر اس میں لگتی ہے رکھ دیا کیا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تھوڑی سی جگہ کیوں ہماری آنکھوں کو خیگا کر دیتی ہے تھوڑی سی گلٹ ہمارے دلوں کو دہشت رہا تھوڑا سا خوف ہمیں گھبرا دیتا ہے تھوڑا سا لالچ ہمیں بردلا دیتا ہے ہماری حالت کیا ہے ہم مومن ہیں مومن لوگ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے ناراض ہوا بائی کاٹ کر معمولی مدینے کی اس وقت لگتی چھوٹا سا ملک مدینے کا روم کا بادشاہ پیغام باقاعدہ ناراض آدمی سے جس سے ناراضگی ہوئی ہے اور مدینے کی چھوٹی سی ریاست کی ناراضگی کا کیا آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ میں اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں بادشاہت کا حصہ دینے کے لیے تیار دولت دینے کے لیے تیار مال دینے کے لیے تیار مومن آنکھوں سے آنسو نہیں تب کے جب یہ بات سنتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے اللہ میں اتنا گیا گزرا تو نہیں کہ دنیا کے بال پہ محمد کی محبت کو چھوڑ دوں گا یہ کیا ہے کونین کی دولت بھی اگر میری راہ میں بچھا دی جائے تو محمد سے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے صلی اللہ ہو اور ایک خدا سوری پہ لٹکا ہوا لالچ ادھر لالچ ہے ادھر کو سوری چڑھا دیا گیا میرے گاڑوے کے لیے جلد تیار ہو گئے نیزا کی نوک سینے پہ رکھ دی گئی میں اب بھی وقت ہے جان بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو کہا کیسے بچا دیں کہا زبان سے ایک مرتبہ کہہ کہہ دوپر نہیں صرف نہیں اتنی بات کہہ دو آج میری جگہ محمد کو سولی پہ لٹکایا جائے آنکھیں بند کر دی اور میں جان میں یہ تو ایک جان ہے اگر سو جان ہو محمد میں نشاور کر دوں ایک جان کو کہتے ہو بچا لو لوں یہ نہیں کہتے کافر ہو جاؤ اسلام چھوڑ دو بولے جاؤ صرف کہتے ہیں یہ کہتے کہ ہاں میں کراؤں کاش میری جگہ میرا محمد کراؤ کہا میں تو چاہتا ہوں میری گردن کٹ جائے اور میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چکے تم نے کیا جانا لالچ بھی اور خوف بھی دونوں آ جائے دیکھ ہی جائے گا نہ لالچ تیرا برگلا سکا نہ خوف سکا ماں کو اللہ سے معیار آپ کو پرواہ نہیں ہے جو بھی کہیں سمیا ایک بری اور جوان بیٹے کی ماں مادر داد ننگی کر دی گئی بڑھانا خاون بھی بڑھانا اللہ اور بیٹا بھی سامنے بڑھانا تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور تبتے ہوئے روزگار پہ نکال دیا گیا اور کہا گیا پلٹ آؤ کہا اگر آج کی ریت کا یہ عذاب آخرت کے عذاب سے بچا لے تو سودا مہنگا نہیں ہے کس بات سے پلٹ ہے پھر بڑھیا کو دونوں اونٹوں کی کوہانوں کے ساتھ باندھا ایک ایک ٹانگ اور اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ ایک کا رخ مشرق کی طرف ایک کا مغرب کی طرف ابو جان لیزا اٹھائے ہوئے آیا کہا سمیا جانتی ہے تیرا انجام کیا ہونے والا ہے کہا ابو جل میرے انجام کو نہ پوچھو اپنے انجام کی فکر کرو کہ اس کے بدلے میں قیامت کو تیرا انجام کیا ہونے والا ہے میرے انجام کو کیا یہ چند بہت زندگی تو گزر جائے اس انجام کو کیا پوچھنا اس انجام کو سوچو جو انجام کبھی ختم نہیں ہوگا کہاں پلٹ جاؤ کہا ابو جا جس جنت کو میں دیکھ رہی ہوں تو دیکھ رہا ہوتا نہ جانے تیرا حشر کیا ہوتا تو مجھ کو پلٹ نہیں پاتا کوئی جنت دیکھ کے بھی پلٹ آتا ہے جنت سے تو نے جنت کو دیکھا ہی نہیں میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں وہ نظر آ رہی ہے کہ مولا ان کا آزاد کہ اللہ والا معاہدے کو کمری جمنا ابھی کل ہی کی بھی بات تھی ایک دن پہلے کی بات تھی کہ نبی نے ان کو ننگے زمین کپتی ہی ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھ کے کہا تھا سب یاسر معاہدے کو کمری جمنا یاسر کے گرانے والے باقی تو ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے تم سارا خاندان اکٹھے جاؤ گے ابھی کل ہی تو نبی نے کہا تھا کہا مجھ کو کیا کہتے ہو میں تو اپنے نبی کے کہنے تھے جب میں دیکھ رہی میرا اٹھایا اور اس کی شرم گاہ میں پارا شیخ نکلی گرد جھلک گئی تو اپنے دین پہ کامت قدم رکھ اس کا نام ہے اللہ آخری وقت میں کوئی بات منہ سے شکوے کی نہ نکل جائے اللہ آخری وقت میں حفاظت پھر میرے مارا پھر میرا مارا جسم کٹ گیا پھر غلاموں کو حکم دیا اونٹوں کو کھی کے دونوں اونٹ کھینچتے ہوئے چلے گئے لاش دو ٹکڑے ہو کے گر پڑی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رویہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اتنی تکلیف سے مارا اور لبوں پہ مسکراہٹ نہیں سیکھ سکے حیران اتنی تکلیف کے بعد مسکرا رہی ہے اس کو کیا پتا چاہوں والے ہیں وہ مزہ اللہ کا ولا تحسن اور میرے رب کا واضح سن لو استقامت والے مومنوں نہ گھبرانے والے مومنوں غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے والے مسلمانوں اللہ کے حلال کو حلال کرنے والے اللہ کے حرام کو حرام سمجھنے والے مسلمانوں تکلیفیں تو آتی ہیں لیکن وہ راحت ملنے والی ہے جس راحت کا کوئی بدل ہو سکتا قرآن انسان دنیا نہیں چھوڑے گا کہ آسمان کے فرشتے جنت لے کے آ جائیں گے ابھی دنیا نہیں چھوڑے گا کہ آسمان کے فرشتے جنت لے کے آئے کیا کہیں گے میں ہو نہیں آؤ فی الحیات دنیا مختلف آخرا اور جانے والے خوش ہو جاؤ اور دنیا چھوڑ کے رب کا مہمان بننے جا رہا ہے دنیا چھوڑ کے اللہ کا مہمان اور کوئی بڑے آدمی کا مہمان بننے کے لیے جائے تو خوشی سے پورا نہیں دیا اور جو رب کا مہمان بننے جائے اس کی خوشی کا اندازہ کون اس کی خوشی لوگوں کی ثقافت اختیار ولا ولا تحزنوا وانتم ان كنتم مؤمنين استقامت اختیار کرو بزدلی مت دکھاؤ کمزور مت پڑو یاد رکھو اگر تم ڈگے رہے تو اللہ تمہیں غالب کر کے چھوڑے گا اللہ تمہیں غالب غلبہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس طاقت کس کے پاس ہے اختیار کس کے پاس ہے مال کس کے پاس ہے دولت کس کے پاس ہے زندگی کس کے پاس ہے من باتیں کس کے پاس ہے عزت کس کے پاس ہے اللہ اس کے سوا ان ساری چیزوں کا مالک اور کوئی جب اس کے سوا مالک ہو نہیں تو جھکنا بھی کسی دوسرے کے سامنے درست آخر ہوگا والا الحمد للہ رب اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من سیا الله فلا له ومن ملو فلا له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا بہو ورسوله إن الله وملائكته يصلون على على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى کا حمید مجید على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات آج کے خطبے کا خلاصہ یہی تھا کہ آدمی کو اللہ کی راہ میں استقامت اختیار کرنی چاہیے اور استقامت کا معنی یہ ہے کہ آدمی ماں کو اللہ سے بے نیاز ہو جائے بے خوف ہو جائے اور اس بات کا یقین کر لے کہ اگر وہ حق کی راہ پہ گامزن ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حق کی راہ پر ڈٹنے والوں کو اپنی رب کی رحمتوں کا مستحق دنیا میں بنتے ہوئے دیکھا ہے ہم انتہائی گنہگار بندے ہیں لیکن ہم نے خود اس بات کو ملاحظہ کیا ہے کہ اگر انسان سد کے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اللہ کے دین سے وابستہ رہے تو اللہ ایسے بندوں کو کبھی رسوا ہونے دیتا چاہے معاملات دنیا کے ہوں چاہے معاملات دین کے ہوں ابھی کل ہی کی بات ہے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کل روزنامہ جنگ کی طرف سے شریعت محاذ کے بڑے بڑے چودھریوں کو جنگ فورم میں بلا کر اس بات پر فیصلہ چاہا تھا کہ دیکھا جائے وہ لوگ حق پر ہیں جو نام نہاد شریعت بل کی مخالفت کرتے ہیں یا وہ حق پر ہیں جو شریعت بل کو شریعت قرار دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کل دنیا والوں نے دیکھا آج اخبار میں بھی اس کی تفصیل کچھ آئی ہے مکمل تفصیل لوگوں کے سامنے آئے گی لوگ انگشت بدندہ رہ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم نے اس کی ٹیپوں کے حصول کے لیے بھی کہہ دیا ہے تاکہ سارے پاکستان کو پتا چلے بڑے بڑے بار دعوے کرنے والے اندر کس طرح چوہوں کی طرح گھسنے کے لیے دل تلاش کر رہے تھے وہ لوگ جو کہتے تھے شریعت بل قرآن کا دل ہے اور جو کہتے تھے شریعت بل کا انکار کبر ہے کل ان ساروں نے باجما جنگ فورت میں شریعت بل کو شریعت کہنے سے انکار کیا ہے اور میں نے اللہ کے و کرم سے اکیلے نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوائی ہے کہ شریعت مل کے اندر غلطیاں ہیں اور شریعت میں غلطی ہو سکتی خود مانا ہے انہوں نے ایک بڑا مناظر اسلام بنتا ہے اور جھوٹ بول بول کر اپنے دامن کے اندر ہزاروں گناہوں کو چھپا کر چٹے کپڑے والوں پہ داغ لگانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور مسلک کا رسوا کرتا ہے اس کی حالت اس چوہے سے بدتر تھی جس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہو اور اس کو تلاش کرنے کے باوجود بل بھی نہ ملتی ہو پہلے بڑے بڑھ چڑھ کر نام لکھوایا جب پتا چلا کہ اللہ کی توفیق سے مقابل میں یہ گناگار آنے والا ہے پھر بعض جماعت اپنی پوری جماعت لے کر گیا کہ میرا نام نہ لکھنا باہر کھڑے ہو کر مناظرے کے پیالے دینا اور بات ہے اور حق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور بات ہے یہ باتیں بنانے والے ملا زمین فروش تین فروش اور اپنی سیاست چمکانے والے کئی طبقے کچھ بیوقوف مخلص بھی لگے ہوئے میں سب کو نہیں کہتا کہ سارے بدیا جی کچھ بیوقوف بھی ہیں نیک نیتی سے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تقریر کی سب سے پہلے استغاثہ دائر کیا اس طرح معلوم ہو گیا تھا جس طرح ابھی دھوبی نے ان کے چہروں کو دھویا ہوا ہے اور استری بھی ابھی ان کے منہ پر تھی اور وہ پہ جم گئی سارے خطیب اور مولوی تھے اس کی ویڈیو کے سٹ بھی بنی ہے اور پھر اتنے بہادر ہیں جب اپنے اس طرح اس طرح کاپ رہے تھے اس طرح جس طرح تندو تیز ہوا میں کٹی ہوئی پتنگ ڈولتی ہے اس طرح بھاگ رہے تھے اور اس طرح کب کما رہے تھے جس طرح تاریخی رات کی تاریخی میں گناگار کا وجود لڑکتا ہے سارے حالات خدیب تھے مول بھی تھے لاکھوں کے مجموعے میں خطاب کرنے والے تھے دس آدمی ہم اس طرح کاپ رہے تھے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا پھر میں نے کہا ایک مولوی نے آج پڑی گرگا قرآن کہتا ہے یریدو نام یہ تحقا مہیلا کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو تاحود کے پاس اپنے ساتھ میں لے جاتے ہیں اور پھر کہا کہ یہ سیاول حق کی حکومت کافروں کی ظالموں کی ساختوں کی اور کہا ہم نے بل اس لیے پیش کیا ہے تاکہ تعوت سے چھٹکارا سکیے جائے میں نے دوسری تقریر کی میں نے کہا مولوی کو قرآن آتا ہے ترجمہ نہیں آتا قرآن آتا ہے ترجمہ اور جس کو کافر ظالم تاثت کہتے ہو قرآن اسی کو تحوت کہتا ہے اور جس کو تحوس کہتے ہو پھر شریعت بن اس کے پاس لے کے جاتے ہو اس سے بڑی قرآن کی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے اپنے منہ سے قرآن اپنے اوپر قصبہ کر رہے ہیں پھر حضرت صاحب کا ماپا زمین میں لگ رہا گھر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی یہ لوگ قوم کو سوتا دیتے میں نے کہا یہ ان کے بیانات ہیں شریعت کے اخبار نکال کے دکھائے یہ شریعت بل کہتے ہیں ماننے والا اس کا انکار کرنے والا کابل میں نے کہا یہ سارے جو شریعت مل کے اماتی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے پچیس اکتوبر کو اس کا انکار کر چکے ہیں بولو یہ مسلمان ہیں کہ پر ہیں تیرے درد پڑے ہوئے کاٹوں سے لہو نہیں بدلنے بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں جو پھر شرم کی بات ہے جب دیکھا کہ کیسٹ میں ہمارے لرستے ہوئے جسم کانپتے ہوئے ہوش اور اڑی ہوئی رنگتیں اور سوکھے ہوئے چہرے میں ہو گئے ہیں تاب رکھنے کے باوجود کیسٹ چوری کر کے لیتے کیسٹ چوری ہونے سے واقعہ بدل جائے گا جو میرا چیلنج ہے دنیا کے کسی میدان میں آؤ مجھ سے مقابلہ کر لو میں تمہیں بتلاؤں تمہاری شریعت اور ہے مدینے والے کی شریعت اور ہے تم مدینے والے کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی شریعت پیش کرتے ہو اور احسان الہی ظہیر مدینے والے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ مدینے والے کا جھنڈا اونچا ہو کے رہے گا انشاءاللہ یہ جھنڈا کبھی نیچا ہو سکتا اور نارے شری اب منظور کرو منظور کرو چار ٹوٹلو لائے ہوئے اور سمجھتے تھے یہ سال میں جب آیا شری اب منظور کرو میں کہا جا اپنے مولوی نو کہہ جا کے منظور کرو مجھ کو کیا کہتے ہو سمجھتے تھے یہ باہر نعرے مروا کے مر میں اکیلا تھا اور رب میرے ساتھ تھا کسی کو میں نے نہیں بتلایا تم میں سے کسی کو اور پھر جو بس لے کے بس منگوائی کسور سے بارڈر سے بس منگوائی ہوئی تھی میں نے کہا یہ تو بارڈر کے ادھر سے منگوائی ہے اگر ادھر سے بھی منگوا لو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا یہ عدالت فیصلہ کا میرے کہا پہلے ہی ڈرے ہوئے ہو پتا ہے کہ نہیں ظہیر بولے گا فیصلہ تمہارے خلاف ہی ہوگا اگر ڈر نہیں ہے تو ججوں پر اعتراض کیوں کرتے آدھا گھنٹہ اعتراض کرتے ہوئے ہمیں ان کا فیصلہ یہ فیصلہ سنا دیں ہم ماننے پر میں نے کہا جو جی چاہے فیصلہ سناؤ ہمیں منظور ہے حق کو کیا آنچ ہے سچ کو آنچ اور بولو سچ کو آنچ اور ایک مولوی آدھا بٹیر آدھا تیتر کر رہا میں سامنے بھی ان کے ساتھ بھی ہوں ان کے ساتھ بھی ہوں میں نے لا لا ہاؤ لائے الہ الا لاؤ پھر آخر میں کیا کہا چلو جی ہم شریعت بال والے ایک تو ہیں آپ تو ایک ہی نہیں ہو سکتے اور میں نے کہا تم ایک ہو قرآن کی آج میں نے میں نے کہا تحقب ہم جمی ان بلوب ہم سکتا ایک میں موجود ہے میں نے کہا خدا نے کہا ان کے چہرے ایک دل پھرے ہوئے چہرے مڑے ہوئے دل پھرے ہوئے پھر میں نے ان کی عمارتیں پڑھ کے سنائی میں نے کہا ایک یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے تیسرا پھر میں نے جماعت اسلامی کے دوستوں کا میں نے کہا اب تو تمہاری وجہ سے پیپل پارٹی بھی مسلمان ہو گئی ہے اب ایک کہتے ہو کہنے لگے اب تو پیپل پارٹی بھی مسلمان ہو گئی کپور نے بیان دیا ہے کہتے ہیں پیپل پارٹی اللہ کی نعمت ہے پیپل پارٹی اللہ کی اللہ کی اس نے کہا اللہ کی نعمت ہے میں نے یہ بیان بھی پڑھ کے سنا میں نے کہا دو مولویوں نے بیان دیا اگر ہمارا بل مان لو تو ہم تمہاری بل میں گھس کے آدمی کی قیادت ماننے کے لیے تیار تمہارا ایمان ہے اس طرح بدلتا ہے جس طرح کے موسم میں برسات میں موسم بدلتا ہے ایمان بدلا اور بول رہے ایمان بدلا نہیں بدلا ایمان ایک ہے پھر میں نے کہا ایک مولوی کہتا ہے شری عدالت کے جادو ہو سکتے شری عدالت کے جادو بھی ہو ایک بول کہتا عیسائی نہیں ہو سکتا فقیر ہو سکتا ہے میں نے کہا تم ایک ہو یہ ساری ایک کی باتیں ہوں کا جائیں ہم وہ تو ہم شریعت کے لیے جان دینے کو تیار ہے شریعت بالکل شریعت سمجھنے کے لیے تیار یہ دھوکہ ہے اور کل پھر مجھے یہ بات یاد آئی کہ لا ولہ ولا لو وہ ان کو ملتا نور ان جس کے ساتھ اللہ اور دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست دے سکتی ان اللہ یا خربا وہ اللہ کرتا